وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر خانہ کعبہ کو طواف قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا لوگوں میں حج کی یعنی اعلان کر دیجئے لوگ تمہارے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آ جائیں گے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ یہاں مشرقین کو متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد اول دن سے اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے تم نے اس میں شرک جاری کر دیا اس گھر کے بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے سب سے پہلے آپ نے ہی اسے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی رسول اللہ نے فرمایا مسجد حرام یعنی خان کعبہ میں نے کہا پھر یعنی پھر کون سی فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت کا فاصلہ ہے فرمایا چالیس سال کا یہ روایت صحیح بخاری نی صحیح مسلم مسند احمد وغیرہ کی ہے اور سور عال عمران کی آیت نمبر چھینو میں اللہ نے فرمایا ان اول وضع للذی ببکت دو آیتوں تک اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ مسجد الحرام کو پاک رکھنا بیت اللہ کی بنا کا کل ذکر ہم پہلے لکھ چکے ہیں اس لیے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں فرمایا اسے صرف میرے نام پر اے ابراہیم اور اسماعیل بناؤ اور اسے پاک رکھو یعنی شرک وغیرہ سے اور اسے خاص کر دو ان کے لیے جو موحد ہیں طواف و عبادت ہے جو ساری زمین پر بجوز بیت اللہ کے میسر ہی نہیں نہ جائز ہے یعنی کسی تودے کسی مرشد کسی ملا کسی قبر کسی گنبد وغیرہ کا طواف جائز نہیں یہ حرام ہے صرف خانہ کعبہ کا طواف ہی جائز ہے اور یہی عبادت ہے پھر طواف کے ساتھ نماز کو ملایا قیام رکو سجدے کا ذکر فرمایا اسی لیے کہ جس طرح طواف اس کے ساتھ مخصوص ہے نماز کا قبلہ بھی یہی ہے ہاں اس حالت میں کہ انسان کو معلوم نہ ہو یا جہاد میں ہو یا سفر میں نفل نماز پڑھ رہا ہو تو بے شک قبلے کی طرف رخ نہ ہونے کی حالت میں بھی نماز ہو جائے گی واللہ عالم اور یہ حکم ملا کہ اس گھر کے حج کی طرف تمام انسانوں کو بلائیے مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی جواب ملا کہ آپ کے ذمے صرف پکارنا ہے آواز پہنچانا میرے ذمے ہے بس ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر یا صفا پہاڑی پر یا ابو قبیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا کی کہ لوگوں تمہارے رب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے بس تم اس کا حج کرو پہاڑ جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا میں گونج گئی یہاں تک کہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دی ہر پتھر درخت اور ہر اس شخص نے جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا بآواز بلند لبیک پکارا بہت سے سلف سے یہ منقول ہے یہ روایت مسترک حاکم اور تفسیر ابن جریر قبری میں ہے واللہ عالم پھر آگے فرمایا پیدل لوگ بھی آئیں گے اور سواریوں پر سوار بھی آئیں گے اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جسے طاقت ہو اس کے لیے پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے اس لیے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواری کا تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہوئی اور ان کی ہمت کی قدردانی کی گئی چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں میری یہ تمنا باقی رہ گئی کہ کاش کہ میں پیدل حج کرتا اس لیے کہ فرمان الہی میں پیدل والوں کا ذکر ہے لیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پر افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کمال قدرت و قوت کے پا پیادہ حج نہیں کیا تو سواری پر حج کرنا رسول اللہ کی پوری اقتدا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دور دراز سے حج کے لیے آئیں گے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی جس کا ذکر اللہ نے سور ابراہیم کی آیت نمبر سینتیس میں فرمایا فج الفطم کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ ان کی طرف متوجہ کر دیجئے آج دیکھ لو وہ کون سا مسلمان ہے جس کا دل کعبے کی زیارت کا مشتاق نہ ہو اور جس کے دل میں طواف کی تمنائیں تڑپ نہ رہی ہوں اللہ ہمیں نصیب فرمائے مین